حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبی مبارک اگر جسم ایک متنفس غزل ہے تو جبی اس کا مطلع اول ہے امام قبلتین وسیلہ دارین اور مالک حسن کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک روشن اور کشادہ تھی شارحین اور علم القیافہ کے ماہرین اس پر متفق رائے ہیں کہ کشادہ پیشانی حسن خلق پر دلالت کرتی ہے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے ہوں گے صبح صادق یا شام کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا ان کی مجلس کی جانب تشریف لاتے اور ان کی پہلی نگاہ مشتاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجیح و سبیح اور جمیل چہرہ مبارک پر پڑتی تو ان کی چشم جمال جو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کی طاق میں جگمگاتے چراغ کی لو جھل ملاتی دکھائی دیتی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک ہی مطلع انوار نہ تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے ٹپکنے والے پسینہ مبارک سے بھی بارش انوار ہوتی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک جب بالوں کے درمیان میں سے نمودار ہوتی تو سب سے زیادہ روشن ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صبح صادق یا شام کے وقت صحابہ کے رام رضی اللہ عنہم کی مجلس کی طرف تشریف لاتے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک یوں دکھائی دیتی جیسے روشن چراغ چمک رہا ہے یا جیسے نکرئی تاک میں کافوری شمعیں جھلملا رہی ہوں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی والے ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں سوت کاٹ رہی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارک مرمت فرما رہے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگا اور اس سے نور پھوٹنے لگا میں اس حسین منظر سے نحال اور بے خود ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مبہوت سی ہو گئی ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور پسینے سے نور پھوٹ رہا ہے اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حزلی اس وقت آپ کو دیکھ لیتا تو وہ جان جاتا اور اقرار کر لیتا کہ اس کے شعر کی اصل مصداق آپ ہی کی ذات اکمل و احسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا اے عائشہ ابو کبیر حزلی کیا کہتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا وہ کہتا ہے جب تو اس کے چہرے کے منور نکوش دیکھے تو تجھے محسوس ہوگا گویا آرز تابا ہے جو چمک رہا ہے